أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر معزز میری نگر اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور دو آقائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الاوصاف والکمالات بنایا ہے یعنی آپ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ بیک وقت سارے کمالات ساری خوبیاں سارے اوصاف اور ساری اچھی چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں یہ آپ کے کمالات میں بہت اونچا کمال ہے اور آپ کے اوساف میں بہت اونچا وصف ہے آدمی گھریلو زندگی کی طرف توجہ کرتا ہے تو باہری زندگی کمزور پڑ جاتی ہے باہری زندگی کی طرف توجہ کرتا ہے تو معاشرتی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے دنیا کی طرف طبیعت لگتی ہے تو آخرت کے امور میں خلل آنے لگتا ہے عبادات کی طرف توجہ ہونے لگتی ہے تو یہاں کاروبار میں اور تجارت میں اور دنیا کے معاملے میں ذرا ڈھیلا پن نظر آتا ہے دوست و احباب کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو گھریلو تعلقات کمزور اور گھریلو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو دوست و احباب کے ساتھ تعلقات کمزور ہوتے ہیں یہ خوبی تھی سرور کونین نئی دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بازار کو اس کا حق مسجد کو اس کا حق معاشرے کو اس کا حق سماج اور سوسائٹی کو اس کا حق مسجد کو عبادت کے ذریعے سے اس کا حق اور ازواج متحرات کو ان کا اپنی جگہ پر حق اولاد کو ان کو اپنی جگہ پر حق یہ خصوصیت تھی آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری امت مل کر اس چیز کو نبھا نہیں سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی اس لیے اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اور آپ کے کمالات کو امت میں ایک ایک طبقے کو وراثت دے دی ایک ایک جماعت کو جس میں لاکھوں کروڑوں افراد قیامت تک آئیں گے آپ کے ایک وصف کا حامل اللہ نے ایک طبقے کو دیا اور وہ طبقہ لاکھوں کروڑوں اربوں افراد پر مشتمل جیسے کلام پاک کی حسن خراط ہے آپ دیکھیں جو قاری ہوگا کلام پاک کو سات کراطوں میں گیارہ قراتوں میں کلام پاک کی تلاوت کرے گا آپ اس سے جا کر کبھی پوچھیں کہ قاری صاحب فلاں آیت کا شان نزول کیا ہے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کیا ہے وہ کہے گا کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا میں نے قراطی کا کورس کیا ہوا ہے کسی مفسر سے جا کر آپ پوچھنا مفسر صاحب آپ کلام پاک کی سور فاتحہ کی تفسیر برسوں میں یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ نے تین مہینے بیان کی ہے ایک کام کیجئے ذرا قرآن کے اندر سورہ فاتحہ سنا دیجئے وہ کہے گا نہیں میں قرآن کے فن سے واقف نہیں ہوں کسی قاری صاحب سے آپ کلام پاک کی قرآن کو سن لینا اچھا آپ گئے مفتی صاحب کے پاس اور کہا کہ آپ نے پیچیدہ پیچیدہ مسائل کا حل آپ نے بیان کر دیا فتوا دے دیا مفتی صاحب آپ ایک کام کیجئے کہ کلام پاک کا ایک رکو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ ہمیں سنا دیجئے وہ کہے گا نہیں یہ مفسر کا کام ہے مفتی کا کام نہیں اللہ کے حبیب پاک آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پاک سے متعلق ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کلام پاک ایسا آپ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے کہ فرشتے آسمان کے سننے کے لیے آتے تھے اور جنات آ کر جب انہوں نے سنا تو کلام پاک نے بیان کیا قل اویا الیا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ہم نے عجیب و غریب کلام آقا کی زبان مبارک سے سنا ہے قرات میں ماہر تفسیر میں ماہر کلام پاک کی تلاوت میں ماہر اور فتوا دینے میں اور ترجمہ بیان کرنے میں شان نزول بیان کرنے میں کلام پاک سے صرف متعلق ستائیس یا اٹھائیس علوم ہیں یہ صرف ایک کلام پاک معاشرتی زندگی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین تھے آپ سپاہ سالار تھے آپ فوجیوں کے کمانڈر تھے ہر فیلڈ میں ہر میدان میں علم کے میدان میں عمل کے میدان میں بادشاہوں کے خطوط لکھنے کے میدان میں جو کام کیا وہ آخری ایسا کام کیا کہ قیامت تک کوئی طبقہ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا جیسے کلام پاک کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا ان گنٹوں سے مسلی اگر تم کو شک ہے ایک سورت لا کر بتاؤ ایک آیت لا کر بتاؤ سرور کون آئیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی میدان میں شعبے زندگی میں آخری آپ نے وہ نمونہ پیش کیا لباس کا نمونہ تہارت کا نمونہ نماز کا نمونہ حج کا نمونہ تلاوت کا نمونہ بیویوں کے ساتھ سلوک کا نمونہ اولاد کی تربیت کا نمونہ یہ وہ آخری نمونہ آپ نے پیش کیا کہ اس کے بعد قیامت تک اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں مل سکتا جیسے کہ اللہ نے کلام باپ میں فرمایا کہ اگر تم کوئی شک ہے تو اس جیسی آیت لا کر بتاؤ تو ہم نبی کے دشمنوں سے اور نبی کے باغیوں سے کہیں گے اگر تم کو شک ہے ہمارے آقا کی نبوت کے بارے میں ہمارے آقا کی رسالت کے بارے میں ایک نمونہ لا کر بتاؤ مسواک کا بدل لا کر بتاؤ لباس کا بدل لا کر بتاؤ عوامے کا بدل لا کر بتاؤ نبی کی سیرت کا بدل لا کر بتاؤ نبی کی معاشرت کا بدل لا کر بتاؤ نبی کے حسن سلوک کا بدل لا کر بتاؤ نبی کی حاکمیت کا بدل لا کر بتاؤ نبی کی محکومیت کا بدل لا کر بتاؤ نبی کی شہری زندگی کا بدل لا کر بتاؤ اور نبی کی شہر سے باہر والی سفری زندگی کا بدل لا کر بتاؤ نہیں جیسے کلام پاک لانے سے قومیں آجز ہو گئی ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قومیں مٹ جائیں گی اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو نہیں جا سکتے یہ آقا کی صفات میں یہ آقا کے کمالات میں سے ہے کہ ہر میدان کو آپ نے اس کا مکمل حق ادا کیا گھر میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں کئی لڑکوں کے بعد لڑکی پیدا ہوئی اب لڑکی سے پیار باپ کا زیادہ ہوا توجہ ایسے ہوئی ایسے ہوئی کہ ماں کو کہنا پڑا جی آپ تو لڑکوں کو بھول ہی گئے لڑ اولاد کے تعلق سے خیال رکھنا ایسے شروع کیا کہ بیگم نے کہا کہ آپ کچن کو بھول ہی گئے پہلے کچھ تو سودا سلف لایا کرتے تھے بچہ کیا پیدا ہوا بچی کیا پیدا ہوئی آپ اس کے پیشاب بہانے کے صاف کرنے میں اور اس کے غلام بننے میں اتنے لگ گئے نہیں یہ آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزان عدل تھا کہ حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کو بھی اپنی جگہ پر کوئی شکایت نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو بیوی ہونے کے ناطے اپنی جگہ پر کوئی شکایت نہیں تھی حضرت صدیق اور حضرت فاروق کو دوست ہونے کے ناطے اپنی جگہ پر کوئی شکایت نہیں تھی یہ آپ کا کمال تھا کہ دوست اپنی جگہ پر مطمئن تھا اولاد اپنی جگہ پر مطمئن تھی مختدی اپنی جگہ پر مطمئن تھے ازواج متحرات اپنی جگہ پر مطمئن تھے آپ کر کر بتائیے ذرا ادھر کیا تو ادھر پڑلا کمزور ہو گیا زدا ادھر توجہ کی کیوں صاحب قیدے میں آ رہے ہیں ذرا چلے گا تھا مارکیٹ کو سودا لینے کیوں صاحب فجر کی نماز چھوٹ گئی رات کو ذرا سفر میں چلا گیا تھا بتلائیے آقا کی زندگی کے اندر ایسے تاجر بنے اور ایسے آپ نے تجارت کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا کہ آپ نے فرمایا تاجر و سدو صدیقین و شہدائی صالحین قیامت کے دن شہید صالح اور پیغمبروں کے ساتھ اس کا اثر ہوگا ہر چیز کو ہر فیلڈ میں ہر میدان میں آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے اور ایسا حق ادا کیا کہ قیامت تک کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس کی مثال اور اس کا نمونہ پیش کرنے سے جیسے کلام پاک کا کوئی نمونہ پیش کرنے سے قومیں تھک چکی ہیں آجز آ چکی ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آقا کی سیرت کا بدل لانے سے بھی آز آ چکی ہے آپ کی جسمانی کیفیت آپ کی روحانی کیفیت نہ صرف یہ کہ آپ کے روحانی اعمال جیسے نماز ہے روزہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے سجدہ ہے بلکہ اللہ نے آپ کے جسم ادھر پر جو آنکھ دی جو ناک دی جو چہرہ دیا جو چلنے کا انداز دیا جو سینہ مبارک دیا اور جو نور دیا لقد جاکم من اللہ نور و کتاب و مبین یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب دی وہ نمونہ جو بنایا اس نمونے کو خدا قدوس نے توڑ دیا کہ اس جیسی آنکھ اب قیامت تک نہیں بنے گی اس جیسا چہرہ اب قیامت تک نہیں بنے گا اس جیسا جسم اب قیامت تک نہیں بنے گا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں ہے لوگوں کا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے جب میرا محبوب رات کی تاریخی میں میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میں دن بھر سوئی کے ناکے میں تاگا پرو پرو کر داخل کر کر تھک جاتی ہوں میرے محبوب آتے ہیں آپ کی روشنی کے کلنوں میں میں سورج کی کلنوں کی طرح سوئی کے ناکے کے اندر تاگے کو داخل کر پاتی ہوں ایسا جسم لائیں گے آپ میں نے بتایا تھا جسم تو جسم آنکھ تو آنکھ چہرے انور اور چہرے انور چلنے کا انداز بیٹھنے کا انداز سونے کا انداز بولنے کا انداز خطاب کرنے کا انداز صحابہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر آتا ہے آقا بیان فرماتے تھے پرندے زندہ انسان کے جسم پر کبھی آ کر نہیں بیٹھتے پرندہ تو ڈرتا ہے ذرا حرکت ہوئی وہ سمجھے گا کہ کبوتر انسان کو کے بارے میں کہ یہ مجھے ذبح کر کے کھائے گا توتا سمجھے گا یہ مجھے گرفتار کر لے گا لیکن آتا ہے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے آخرت کا بیان کر رہے ہوتے پرندے آ کر صحابہ کرام کے جسموں پر بیٹھ کر چلے جاتے لیکن صحابہ کرام کو اس کی حص بھی نہیں ہوتی اور شعور بھی نہیں نبات نماز ایسے سکھائی ایسے سکھائی کہ جب تیر لگ جاتا اور زخم کا آپریشن کرنا ہوتا تو ان کی بیویاں خود کہتی ارے ان کے بارے میں پریشان کیوں ہو رہے ہو جب یہ نماز کو کھڑ جائیں گے ان کے تیر کو نکال لینا نماز صحابہ کو ایسے دی قرآن ایسے دیا حضرت اوبئی کاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امین علیہ سلاک و کو بھیج کر فرمایا اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبس سے اور آپ کے وسیلے سے اوبئی کو ہمارا سلام سنانا اللہ اکبر اور کہنا کہ اللہ اور اللہ کا نبی تم سے کلام پاک سننا چاہتا ہے جس نبی نے امت کو کلام دیا اور اس کلام پڑھنے میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا حضرت عبی نے کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا سمان اللہ اللہ نے میرا نام لیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا کمشنر کا فون آتا ہے اوپن فون ڈال کر رڈی صاحب کا فون چڈی صاحب کا فون اب یہ قبر میں آئے گا پتا لگے گا اور کسی عالم کو دیکھے کسی تحجد گزار کو دیکھے کسی ولی اللہ کا نام لے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان تحمل ہو یلحس او تترک ہو یلحس کتا جب نس نس کے اندر بیماری چلی جاتی ہے اسے پانی چھینو تو بھی جیب لٹکائے رکھتا ہے اور سمندر کے پاس بھی لے جاؤ تو جیب لٹکائے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پیاس ہی نہیں مجھے علماء کو دیکھ کر علماء کے نام سن کر قیامت کے تذکرے سن کر اور قبر کے تذکرے سن کر جنازوں کے تذکرے سن کر آج شہروں پر جیاں آتی ہیں رنڈیوں کے تذکرے ہو پیشاب پینے والے پاخانہ کھانے والوں کے تذکرے ہو فلم میں کام کرنے والوں کے تذکرے ہو جنہوں نے ہماری زندگی کو میرے اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں ایک ہے مناظرہ ایک ہے علمی مقابلہ مسافے کے بارے میں مقابلہ ہوا ہم نے کہا کہ قرآن و حدیث میں دلیل نہیں کسی نے کہا کہ عید کی خوشی میں مل اس کو کہتے ہیں مقابلہ بعض لوگ کہنے لگے حضرت وہاں فتوا لگایا تو نیچے لکھ دیا کہ حدیث سے دلیل دیجیے ہم نے اس کو یہ کر دیا اللہ کے بندے دلیل مدعی دیتا ہے دعوی پیش کرنے والا دلیل دیتا ہے مسافے کا ہم نے انکار کیا انکار کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اب میں درخت کے اوپر لٹک کر الٹا کپڑے نکال کر نماز پڑھوں تاخرات میں شب قدر میں للت الجائزہ میں لوگوں نے کہا کہ حضرت چودہ سو تیس سال میں جس نے کوئی کام نہیں کیا جو محدثوں کو سمجھ میں نہیں آیا جو مفسروں کو سمجھ میں نہیں آیا جو مشتحدوں کو سمجھ میں نہیں آیا جو قائم اللیل بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے کہا حدیث لو یہ نماز نہیں ہے حدیث میں یہ کوئی بات ہوئی حدیث مجھے دینی چاہیے نماز میں نے دکھائی نہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے اب اگر کوئی پوچھے تمہیں مرد مانا حدیث دکھو تمہاری جورو بھائی کو حدیث دکھو یہ کیا مطلب ہوا حدیث ہونے کی ہوتی ہے جمعہ کی نماز ہے حدیث کی کتابوں میں کتاب ہے عیدین کی نماز ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب العیدین ہے سلام کر سکتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر باب السلام ہے سلام کے بعد مسافہ آئے حدیث کے بعد باب بابل حدیث کی کتابوں میں باب المصافہ آئے داڑھی رکھنا ہے حدیث کی کتابوں میں اس کا ثبوت ہے عمل ہونے کا ثبوت دیا جاتا ہے کوئی آدمی نیا عمل کرے رمضان میں جماعت کو جائے کلام پاک کو چھوڑے تراوی کو چھوڑے اور کہے حضرت روک لینا حدیث دکھاؤ ارے اللہ کے بندے تو جو جا رہا ہے اس کی حدیث بتا کہ اللہ کے حدیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کو قتل کر کر قرآن کی سنت کو چھوڑ کر آنکھ سے بڑھ کر کلام پاک کا عاشق کون ہو سکتا ہے آنکھ سے بڑھ کر اللہ کا متی اور فرما بردار کون تو عمل کرنے والا تجھے حدیث بتانی چاہیے عمل نہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے اب میں نے تاخرات کے اندر لوگوں کو جمع کر کر بیان کروایا ذکر کروایا دعا کروائی یہ کمل ہے تو مجھے اس کی حدیث پیش کرنی چاہیے اب ایک آدمی روکتا ہے کہ یہ سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اب اس سے کہو کہ تم حدیث بتاؤ کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے تو ہمیں اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک چانٹا رسید کرنا پڑے گا چپل پاخانے میں ڈبا کر سر پر دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ مارنا اور پھر بولنا کہ بخاری میں دکھا ایسا نہیں مارنا کر کو کہاں یہ کوئی بات مجھے بتانا پڑے گا کہ میں جو مار رہا ہوں قرآن میں کہاں میں جو تیرے اوپر پیشاب کر رہا ہوں یہ حدیث میں کہا ہے عمل کرنے والے کو دلیل دینی پڑتی ہے اب خاں خاں لوگوں کو گمراہ کیا حضرت بولے نا حدیث کا حدیث کا مسافر کو کرنے کی بات تم نے کہی ہے تو سوالات صحابہ سے اگر تم بتا دو کہ ایک صحابی نے کسی ایک عید کی نماز کے بعد عید کا مسافہ کیا ہو ایک حدیث پر ایک لاکھ روپے کا انعام ہم دیں گے ایک حدیث پر ایک لاکھ روپے کا انعام نبی کی زندگی میں عید آئی نہیں آئی بقر عید کئی مرتبہ آئی عید الفطر کئی مرتبہ آئی نبی نے اپنی حیات طیبہ کے اندر عید کے نام کا مسافہ کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو حدیث میں اس کا ثبوت ہو تو ایک ثبوت پر ایک لاکھ روپے انعام ہم دینے کے لیے تیار نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے سمجھ گئے اب جمعہ کی نماز ہوئی اس کے بعد میں نے کہا لوگوں کو جمایا کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے امت مسلمہ کے حالات خراب ہیں ایک کام کریں گے دو رکعت سلاط التوبہ جماعت سے پڑھیں گے سلاط التوبہ پڑھنا برا ہے اللہ کے دربار میں توبہ کرنا گناہوں کی معافی مانگنا جو مسلمان قید ہیں ان کی رہائی مانگنا کیا برا ہے اب ہم نے پڑھوایا اور لوگوں کو خوش کیا کہا کہ دیکھو ہم غیر اللہ کی نماز نہیں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں سور فاتحہ لوگوں کیا سور فاتحہ پڑھنا برا سور فاتحہ کے بعد سور فلق کیا سور فلق اس طریقے سے لوگوں کو ہم نے بتایا لوگ بیوقوب بن گئے الو بن گئے اب میں نے لوگوں نے کہا کہ ارے جی وہ مولوی صاحب چودہ سو تیس سال میں جو عمل نہیں ہوا وہ آپ کر رہے ہیں میں نے کہا حدیث بتاؤ نہیں کرنے کا یہ غلط ہے مجھے حدیث بتانا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کا حدیث میں کہاں ثبوت ہے مسافے کا انکار ہم کر رہے ہیں تاخراتوں میں اہتمام کے ساتھ مسجد میں جڑنے کا انکار ہم کر رہے ہیں معانخے کا انکار عید کے نام پر ہم کر رہے ہیں انکار کی حدیث نہیں ہوتی اقرار کی حدیث ہوتی ہے اقرار تم کر رہے ہو بتاؤ سوا لاکھ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں میں روایتوں میں بتاؤ ثابت کرو آج دین کے معاملے میں ہم لوگ نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھانا چاہتے ہیں اب سن لینے کے بعد کیا بھی یہ بیکار کے بات وہ عالم ایسا بولتا ہے یہ عالم ایسا بولتا ہے جورو نیچے سے اوپر تک چپل کے مارا مارے بیلن لے کر پیٹے اسے برا نہیں لگتا دین کے بارے میں سچائی معلوم کرنا ہو تو آج اس کو برا لگتا ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے فتنے کے زمانے میں حق کو معلوم کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے سنت کو معلوم کرنا مدت سے بچنا ہر امت مسلمہ کا فریضہ ہے بہرحال میں کر رہا تھا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جامع الاوصاف الکمالات ہے ہر معاملے میں فائنل اسٹیج پر آپ کا طریقہ پہنچا ہوا ہے گھریلو معاملہ ہو اولاد کا معاملہ ہو جنگ کا معاملہ ہو حکومت کا معاملہ ہو سیاست کا معاملہ ہو خواتین کی اصلاح کا معاملہ ہو نوجوانوں کی تربیت کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ ہو ذکر کا معاملہ ہو ارے آپ نے صحابہ کرام کے اندر وہ نمونے پیش کر دیے کہ آپ کی مثال تو دور کی بات آپ کے صحابہ کے عمل کی مثال کیا تک نہیں مل سکتی کوئی صدیق لا کر بتائے لاکھوں امام ابو حنیفہ سے دنیا بھر جائے لاکھوں کروڑوں جلید بغدادی سے دنیا بھر جائے خواجہ اجمیری سے بھر جائے میں رب کی عزت و جلالت کے قسم صدیق و فاروق کا مقابلہ تو دور کی بات ایک معمولی درجے کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی آنکھ سے آقا کو دیکھا نہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نابینا تھے نابینا تھے دیکھا نہیں لیکن دل کی آن سے ایمان والی بصیرت اور بصارت سے آخا کو دیکھا صحابی, صحابی کی تعریف کیا کرتے ہیں صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیشانی کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اندھے تھے روسائے قریش روسائے مکہ روسائے عرب آئے ہیں اور ایک طرف اندھا نابینا صحابی آیا ہے جس نے اپنی پیشانی کی آنکھ سے تمہارا دیدار نہیں کیا اور تم یہ سوچ رہے ہو روسائے مکہ ذرا میری بات کو سن لیں سمجھ لیں ان کے پیچھے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے اور اس طرف یہ غریب بیچارے کو توجہ بھی نہیں اللہ کو یہ ادا نہ پسند آئی اللہ نے بتایا وہ اندھا وہ نابینا جو پیشانی کی آنکھوں سے تمہارا دیدار نہیں کیا لیکن دل کی آنکھوں سے تمہیں مطمئن کر لیا اپنے آپ کو تمہیں دیکھ کر دل کی آنکھوں سے کہا آبا سا لاما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھا آیا چہرے پر آپ نے جھریاں ڈال لی اور پیٹ پھیر لیا ہاں نے حقارت کی نگاہ سے نہیں کیا یہ سوچ کر کیا کہ اسے ماروں تو بھی اپنا ہے اسے اپناؤں تو بھی اپنا ہے اسے دھکے دے کر نکالوں تو بھی اپنا ہے اور اسے سینے سے لگاؤں تو بھی اپنا ہے لیکن یہ ہے ظالم قسم کے آدمی ذرا بے توجہ ہی ہو جائے گی جا کر شکایت کریں گے اور ایمان سے محروم ہو جائیں گے یہ سوچ کر آپ نے اس اندھے کے مقابلے میں نابینا صحابی کے مقابلے میں روسائے مکہ کو کو اور قریش کے سرداروں کو توجہ دی اللہ کے یہاں اس نابینا ایمان والے کا وہ مقام اور وہ درجہ کہ اللہ نے کلام پاک کے اندر سورہ ابس کے نام پر سورت کو نازل کر کر آخا کی توجہ کو اس طرف ممزول کرایا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پوری روسا سے بھر جائے فرونوں سے بھر جائے گجانوں سے بھر جائے امیروں سے بھر جائے دولت مندوں سے بھر جائے لیکن لیکن اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اب ایسا وط اللہ انجاح العام آپ نے چہرے کے اندر جھریاں ڈال لی آپ نے منہ پھیر لیا انجا العام کے اندر آپ کے پاس آیا یزکا او یزت کرو فتن پاو ذکر اما منیش فن تہو تصدا اور جس کے پیچھے لگے ہیں یہ تو بیکار قسم کے پالتو قسم کے لوگ ہیں کلمے کی اہمیت ہے ایمان والے کی اہمیت ہے ایک نامینا صحابی اللہ نے اس کا مقام کتنا اونچا کیا کائنات اختاب سے بھر جائے ابدال سے بھر جائے شہدا سے بھر جائے نابینا صحابی کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے اللہ کے نبی نے وہ دستے تیار کیے وہ قافلے تیار کیے آپ کے ایک ایک عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک دستے کو ایک ایک جماعت کو ایک ایک قافلے کو اور ایک ایک تنظیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر دیا دعوت و تبلیغ ہے اس کے کئی شعبے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا دعوت و تبلیغ کا اصلاحی شعبہ ہے کافر کو ایمان کی دعوت دینا دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے ہم لوگ کتنے کمزور ہیں دیکھیے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب اور دارلوم دیومن کے ایک بہت بڑے اکابرین کا طبقہ بابری مسجد کو جن کافروں نے ڈھایا اور جن کے دل میں خون کے قطرے قطرے میں کبر بھرا ہوا ہے دہشت گردی بری ہوئی ہے اسلام کے تعلق سے مخالف رویہ اپنائے ہوئے ہیں جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ان کا مقصد زندگی ہندو ازم ہے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ان کے گھروں میں پہنچتے ہیں مظفر نگر کے رہنے والے اب اگر کوئی کہے کہ حضرت چلا آپ نے نہیں لگایا چار مہینے کے لیے نہیں نکلے سال کے لیے نہیں نکلے تین دن کے لیے نہیں نکلے دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت ہے ان کو ہمارے علماء کرام نے اپنایا ہوا ہے حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج رشیا کے اندر افریقہ سامبیا کی سرزمین کے اندر امریکہ کی سرزمین کے اندر انقلاب وفا کیے ہوئے ہیں سینکڑوں یہودیوں کو انگریزوں کو داخل اسلام کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں اور سائنس اور اسلام کا وہ مقابلہ کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس تو اسلام کی لونڈی ہے یہ بات میرے محبوب نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دی رونا کئی قسم کا ہوتا ہے آدمی بچہ گم ہو گیا ڈونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا نہیں ملا ہفتہ مہینہ تین مہینے کے بعد بچہ ملا بچہ جیسے ہی ملا ماں سینے کو چمٹا کر روتی ہے یہ رونے کے آنسو کی کیفیت اور ہے ماں کا ہار کھو گیا تھا سونا چاندی کا اب ڈر تھا کہ شوہر کو پتا لگے گا ڈانٹے گا اور پھر گھر میں جھگڑا ہوگا طلاق کی نوبت آئے گی عاملوں کے پاس گئی فلاں کیا فلاں کیا دو رکعت سلاد الحاجت کی نماز پڑھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کھوئے ہوئے ہار کو کھوئے ہوئے سونے کے زیور کو ملا دی اب جیسے ہی ملا تو پھر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں اب نہیں رہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک چیخ ماری اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد برکاتہ العالیہ واشنگٹن کی ایک یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر سائنسدانوں کے درمیان مذاکرہ ہو رہا تھا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میری مخلوق کے دو قطرے بڑے پسندیدہ ہیں ان دو قطروں میں ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر میدان جہاد کے اندر نکلتا ہے اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو میرے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے حضرت مولانا نے انالیس کر کر تجزیہ کر کر بتایا کہ انسان کے آنکھوں آنکھ سے آنسو کے قطرے کئی وجوہات سے نکلتے ہیں کھویا گیا ہار تب آنسو کا خطرہ نکلا ہار مل گیا آنسو کا خطرہ نکلا شوہر کا انتقال ہوا آنسو کا خطرہ نکلا کوئی بھی اولاد مل گئی آنسو کا خطرہ نکلا اور اپنی کوئی چیز جل گئی اور اپنے کو جسم پر داغ آ گیا آنسو کا خطرہ نکلا حضرت مولانا نے فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر سرور کون آخائے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ہر آنسو کے قطرے کے بارے میں نہیں فرمایا کہا کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا کہا کہ اس کو آپ انالیس کیجئے آپ اس کا کیمیکل تجزیہ کیجئے کہا کہ اللہ کے خوف سے جو آنسو کا خطرہ نکلتا ہے وہ سارے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے اور یہ مال کے ملنے پر اولاد کے ملنے پر شوہر کے قتل ہونے پر گھر کے گر جانے پر مقدمے کے ہار جانے پر کہاں کے رونے رونے کی قسمیں ہیں آنسو کے قطرے نکلنے کی بھی قسمیں ہیں لیکن یہ قطرہ جو اللہ کے یہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا خطرہ ہے اور یہ جب نکلتا ہے سارے جسم کو خدا کے دربار میں آجیز بنا کر نکلتا ہے پیر آجیز ہو جاتا ہے دل آجیز ہو جاتا ہے دماغ آجیز ہو جاتا ہے رب کائنات کے حضور کہتے ہیں اے اللہ تو نے سچ کہا یا یوحناس انتم الفقراء اللہ اے لوگو تم تمام کے تمام فقیر ہو اے اللہ یہ فقیر عاجز اور یہ مسکین حاضر ہے تیرے دربار کے علاوہ اور کوئی دربار نہیں تیری پناہ گاہ کے علاوہ جتنا آنکھ سے آنسو کا قطرہ خوف خدا کے کی وجہ سے نکلتا ہے اور بندہ عجیز ہوتا ہے حضرت نے کہا کہ کسی اور موقع پر ایسے ایسے آپ مناظرے کرتے ہیں علمی مباحث میں حضرت والا شریک ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے جو دو حصے ہیں ایک مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہم اس کو برا نہیں کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے اور خدا جانے قیامت کے دن آپ کتنا اجر لے کر جنت کو جائیں گے اور کتنی بڑی جنت میں جگہ آپ لے لیں گے کتنی شرابی کتنے حرامی کتنے زامی کتنے پاپی کتنے رشوت اور کتنے سود اور جب اس جواب سے وابستہ ہوئے اللہ نے ہدایتوں سے مالا مال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے یہ لیکن اگر اس میں جڑ کر کوئی آدمی یہ سمجھے سب کچھ یہی ہے یہ جو مولی صاحب تقریر کر رہے بیکار ہے یہ جو مدرسہ چلا رہا ہے بیکار ہے یہ محتمین صاحب چندہ کر رہے بیکار ہے یہ خان جو چلا رہے یہ پی کی علامت ہے کمینہ بن اور حرامی بن کی علامت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے اس سے بڑھ کر جو خطرناک شعبہ ہے اس شعبے کے اندر تو آپ کو بیل ذبح کر کر کباب کھلایا جاتا اس کے اندر مرخ کلایا جاتا ہے اس میں سرمے مچھی تل کر کھلائی جاتی ہے اور حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی نے جو شعبہ اپنایا ہے ہمت ہو تو اپنا کر دیکھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے وہ صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں آخا کی شان مبارک آخا کی ذات مبارک کو دیکھیے کہ آپ کی ذات مبارک میں تمام شعبے تھے لیکن آپ زندگی گزار رہے سلمانوں کو نماز کو نہیں بلا رہے تھے آپ داڑھی کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے بے نمازیوں کو گالیاں نہیں دے رہے تھے آپ نے نہیں فرمایا کہ جو جماعت چھوڑ کر گھروں کے اندر نماز پڑھے گا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر لکڑیاں جلا کر آگ لگا دی جائے لیکن بچے رہتے ہیں عورتیں رہتے ہیں بچوں کے لنگوں کے صدقے میں اور بچوں کے وہ نیپکین جو پیشاب اور پیخانے کے لیے لگتے ہیں ان کے صدقے میں اور عورتوں کے حیض و نفاس کے کپڑوں کے صدقے میں یہ داڑھی منڈے حرامی بچے ہوئے ہیں اگر یہ عورتیں نہ ہوتی ہیں بچے نہ ہوتے میں مسلح پر کسی اور کو کھڑا تھا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کیا آپ نے کام نہیں کیا اصلاح کا نواز کو بلانے کا اور یہ کام بھی کیا کہ ابو جہل کے در پر نہیں گئے ابو جہل کہتا ہے کہ میرے در پر آقا اتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ آئے کوئی اور آتا کوئی اور چہرہ ہوتا تو میں اس کو ختم کر دیتا لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ جاتا یہ وہ ابو جہل جو دن رات آخا کی دشمنی کے بارے میں سوچتا تھا حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے کسی بیان میں فرمایا ایک سو چوالیس مرتبہ غالباً آخا ابو جہل کے در پر گئے یہ بھی تو تبلیغ اور دعوت کا ایک حصہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو کٹر اسلام دشمن جو بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے گئے اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ ڈھاتے ہوئے اگر ہمارے سر پر اینٹ لگے گی پتھر لگے گا پولیس کی فائرنگ ہوگی ہم مر جائیں گے تو ہم شہید کہلائیں گے بچ کر آئے تو گئے ان کے گھروں کے اندر اور حضرت نے کہا کہ تم نے بابری مجید کو ڈھا کر پایا کیا اور کھویا کیا اگر تم نے کچھ پایا تو میں اسلام دھرم کو چھوڑ کر تمہارے دھرم کو قبول کرنے کے لیے تیار سچائی سے کام لینا رونے لگے کہنے لگے بابا سچ کہتے ہو کہ جس دن سے ہم نے بابری مسجد کی شہادت کے اندر ہم ملوث ہوئے اور یہاں سے ہم اینٹ لے کر گئے اور یہاں سے مسلمانوں کا خون کرنے کے لیے ہتھیار لے کر گئے وہ دن اور آج کا دن ہمارے دن سے ہماری زندگیوں سے سکھ چلا گیا اب ان کا دل نرم ہو چکا تھا کہا میرے محبوب تمہیں بلاتے ہیں مدینہ دعوت دیتا ہے مکہ دعوت دیتا ہے تین دن کی دس دن کی جماعت کافروں کی لے کر نکلتے اور کہتے آؤ میں تمہیں مسجد بتاؤں گا آؤ مدرسہ بتاؤں گا آؤ مسلمانوں کا بازار بتاؤں گا یہ نہیں کہتے کہ تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تم غسل کر لو خطرہ کرا لو آؤ میرے ساتھ چپکے سے مسلمانوں کی ٹوپی پہن کر میرے پاس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی دہشت گردی کی بات نظر آئے اخلاق کے خلاف بات نظر آئے مسلمانوں کے جنازے اٹھنے کے اندر کوئی بے عزتی کی بات نظر آئے تو تم مجھے کہہ دینا میں دھرم کو چھوڑ کر اپنے تمہارے دھرم کیا بتائے گا آخا کی سیرت میں اب کہتا نہیں جی اب دس دن نہیں صبر ہو سکے گا مجھے محمد کا کلمہ پڑھائیے مجھے محمد کا کلمہ پڑھائیے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے تو اب پڑھایا تو نام بھی رکھا ایک عمر اور ایک نام رکھا ابو بکر اب وہ دین کے ایسے دائی بنے کہ گجرات کے وہ لوگ اور مہاراشٹرا کے جس علاقے میں زلزلہ آیا تھا جہاں سے لوگ بابری مجید کو شہید کرنے گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے جا کر اپنی جو ہے داستان سنائی آبیتی سنائی کہ بابری مجید کی شہادت کے بعد ہماری زندگیوں میں نموست کے سائے کیسے آنے لگے اور پھر یہ ملا جی فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آیا تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب کیسے آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے شعبہ ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے ہم دو حصے نہیں کر سکتے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے نہیں ہو سکتا یہ آخا کی ذات گرامی تھی یہ آخا کی شان اقدس تھی کہ مسلمانوں کا اصلاحی کام مکمل کیا کرتے تھے اکاس کے میلے میں جا کر مدینہ منورہ کے یہودیوں کے طبقے میں جا کر آپ یا رسول بلکھ میں بلغت رسالتا اس فریضے کو آپ پورا اور مکمل انجام دیا کرتے تھے یہ آپ آپ کی شان اقدس تھی اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک شان کے لیے ایک طبقہ پیدا کر دیا دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کے جتنے ٹکڑے ہیں کلام پاک کو پڑھنا پڑھانا دعوت و تبلیغ کا حصہ قرآن کا طبقہ پیدا کر دیا نماز کو بلانا دعوت و تبلیغ کا حصہ اللہ نے دائی و مبلغوں کو الیاس کے لشکر کو پیدا کر دیا غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا اور ایک مولانا گزرے ہیں عجیب و غریب کام ہے ان کا پہاڑیوں پر دعوت و تبلیغ پہاڑیوں کے اندر یہ دیہاتی لوگ رہتے ہیں سوائے شرمگاہ پر ایک آدھی کرچک ڈالنے کے اور کوئی کپڑا نہ ان کے ماں اور بہنوں کے جسموں پر رہتا ہے یہ جانوروں بندروں اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے گئے اب جانا ایک سماج کا آدمی معاشرے کا آدمی کپڑا پہنا ہوا قبول نہیں کرتے اب گئے بڑی مشقتوں کے ساتھ بڑی محنتوں کے ساتھ کئی دنوں تک ان کا بسیرا انہوں نے کیا ان کے کھانے کو انہوں نے کھایا اس جیسے لباس کو بڑی مشکل سے کئی دنوں تک اپنایا پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ ہم تمہیں ایجوکیشن دیں گے ہم تمہیں تعلیم دیں گے پھر کرتے کرتے کرتے جب ان کی مقبولیت ہو گئی محبوبیت ہو گئی تو جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ان آدی واسیوں کو ان جنگلوں میں رہنے والوں کو جو یو پی کے ایسے جنگلات کے اندر جہاں نہ حکومت کی کوئی اسکیم پہنچتی ہے نہ بجلی کا کھمبا جاتا ہے نہ کاویری کا پانی پہنچتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شم محمدی کو لے کر پہنچے یہ بھی دین کا حصہ ہے آدی وادی جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھایا کرتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے اور اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے ان تک پہنچ کر دین کو پہنچایا اور ان کے تعلق سے کتابیں لکھی اور ان کے مکاتب کھولے اور ان کے مدارس کھولے بہت اونچا کام کر رہے ہیں بزرگان دین میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شان کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے امت کے اندر کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا جب ہندوستان کی حالت ہے تو خدا جانے پاکستان میں کتنے علماء ہوں گے بنگلہ دیش میں کتنے ہوں گے شری لنکا میں سعودی عرب میں عرب ممالک میں ہمیں ان کا علم نہیں جہاں تک ہمارا ناقص اور ادھورا علم ہے اس کے اندر یہ باتیں نظر آ رہی ہیں کہ صاف دعوت و تبلیغ کے یہ حصے ہیں اور ان حصوں کی تکمیل کے لیے اور یہ علماء اور یہ جو ہے دین کے ماہرین اور ایکسپرٹ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیزیں امت کے اندر رکھی ہیں کہ آقا کی ایک ایک شان کو امت کے اندر پیدا فرما دیا جب تک صحابہ کرام زندہ تھے خیر القرون کا زمانہ تھا اکابرین زندہ تھے اولیاء تھے اختاب تھے تھے اور لوگ رجوع کیا کرتے تھے علماء تھے مسائل کے سلسلے میں ہر آدمی مشتحد نہیں تھا آدمی پیاسا تھا جیسا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور خریدار دکان کے پاس جاتا ہے علماء میں عوام میں جب تک رب تھا یہ امت متحد تھی کسی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا تبلیغ والا مدرسے والے کو برا نہیں کہتا تھا مدرسے والا تبلیغ والے کو گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھا کرتا تھا خان والا مدارس والوں کو کوئی اور نہیں سمجھتا تھا سب سمجھتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کے ارکان ہیں یہ آپ کی زندگی کے شعبے ہیں اور ایک فرد ان تمام شعبوں کا ماہر نہیں ہو سکتا جو فقی ہوگا وہ جو ہے مجاہد میدانی جہاد میں نہیں جا سکے گا جو مجاہد ہوگا وہ خان کے اندر نہیں بیٹھ سکے گا یہ کرے گا تو وہ نہیں کر پائے گا وہ کرے گا تو یہ نہیں کر پائے گا تو جب تک عوام اور علماء کے درمیان روابط مضبوط تھے کسی قسم کا امت میں انتشار نہیں تھا اور امت کے اندر اختلاف نہیں تھا انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا اس نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ عوام کو علماء کے کوٹے سے کاٹ دیا جائے ان کے رابطے کو توڑ دیا جائے اور اس میں سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ چیز جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی تھی اور امت لڑ نہیں رہی تھی اور جھگڑ نہیں رہی تھی اس کو اختلاف بنا کر پیش کیا کہا کہ آمین زور سے بولو آمین آہستہ بولو رفع دین کرو رفع دین نہ کرو سینے پر ہاتھ باندھو حالانکہ یہ تمام امان امت چودہ سو سال سے کرتی آ رہی تھی دین کرنے والا نہ کرنے والے کو برا نہیں سمجھتا نہ کرنے والا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتا زور سے آمین بولنے والا سری آمین بولنے والے کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کو برا نہیں کہتا تھا امان تھے لیکن حق کے نام پر اشتہاد کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ اور تخلیق کے نام پر امت کے اندر ایک فتنہ وفا کیا گیا یہ حدیث کمزور ہے یہ حدیث مضبوط ہے ان یہ عمل عمل کرنے والے حدیثوں پر عمل نہیں کرتے یہ بتوں پر عمل کرتے ہیں یہ اماموں پر عمل کرتے ہیں تو چنو سے سب سے پہلے کہ وکٹوریا ملک کے بعد ہندوستان اور ایشیا کے اندر اس قسم کا اختلاف رونما ہوا اور ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کیا کہ ایک مسجد کے اندر آمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا ایک طبقہ مختلیوں کا یہ چاہتا تھا کہ آمین آہستہ کہے آہستہ آمین کہنے کو سر کہتے ہیں سرن آمین کہنا اور آمین زور سے بولنے کو جہر کہتے ہیں سر اور جہر کو لے کر ہاتھا پائی ہو گئی آج دیکھیے اختلافات ہیں ان اختلافات کو اپنے گھروں تک محدود رکھیے ان اختلافات کو آپ ابھاریے گا نہیں آقا نے فرمایا قرآن نے کہا کہ اگر وہ تنازع تم اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ اختلافات صحابہ کے زمانے میں تھے یہ اختلافات ائمہ مشتعین کے زمانے میں تھے یہ اختلافات چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں تبلیغ کرنے کی چیز مسلک نہیں ہے تبلیغ سنت کی کی جاتی ہے تبلیغ نبی کے طریقے کی کی جاتی ہے تبلیغ نبی کے دو طریقوں میں ایک طریقے کو گھٹا کر ایک طریقے کو اونچا کرنے کی تبلیغ نہیں کی جاتی زیادہ سے زیادہ اس کی تشکیل کی جا سکتی ہے تبلیغ آپ اسلام کی کیجیے تبلیغ قرآن کی کیجیے تبلیغ نماز کی کیجیے آپ اختلافی مسائل کے اندر آج امت پڑھنے کا وقت نہیں ہے چاروں طرف سے یہ اسلام مسلمانوں کے اجدے اپنے دھن پھیلائے ہوئے ہیں کہ کب اسلامی ممالک پر اور مسلمانوں کی تنظیموں پر یہ ڈسے یہ حملہ کریں ان کے وجود کو ختم کریں میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اتنے حملے اتنے حملے دن رات کے اندر ہو رہے ہیں کہ اس امت مسلمہ کے علاوہ کوئی کوئی اور تنظیم ہوتی کوئی اور امت ہوتی کوئی اور جماعت ہوتی میرے رب کی ختم اس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا چونکہ اس امت کا ناطا مکت المکرمہ سے جڑا ہوا ہے اس امت کا ناطا گمبد خزرہ سے جڑا ہوا ہے اس امت کا ناطا صدیق و فاروق کی سے بندھا ہوا ہے اس امت کے سر پر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہے اس لیے یہ امت بچی ہوئی ہے ورنہ کون سی چیز ابھی آپ کھولیے گا انٹرنیٹ یوٹیوب کھولیے آپ آپ کو چپل کے وہ نمونے ملیں گے کہ چپلوں کے اندر کلیم طیبہ بیت الخلا کے اندر فلش آؤٹ کرنے کا جو باکس ہے اس کے اندر کلیم طیبہ عورت کے انڈر ویئر کے اندر اس کی باڑی پر اس کے جسم پر اس کی شرمگاہ پر یہ سب کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں یہ انہوں نے امریکہ کے اندر ایک ناچ گانے کا گھر بنایا ہے اور اس کا نام انہوں نے مکہ رکھا ہے شراب خانے کے اڈے کو ناچ خانے گانے کے اڈے کو انہوں نے مکہ رکھا ہے اور اگر اور اگر یہ کہا جائے کہ انگریزی کے اندر مکے کا ترجمہ کہیں پہنچتے پہنچتے ناچ گانے تک چلا بھی جاتا ہے اور شراب تک پہنچ بھی جاتا ہے یم یہ کے کے اسی لیے ہمارے علماء نے کہا یم ای سی سی یہ اس طریقے سے لکھنا چاہیے ایسے کچھ انہوں نے کہا ہے اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو ضرورت تھی خانے کعبہ کی شکل دینے کی جو ہے شراب خانے کو کیا چاہتے ہیں یہ آپ لٹریچر اٹھا کر دیکھے آج کافروں کو آزادی ہے آج مشرقوں کو آزادی ہے دن کے اجالے میں دارلوم دیوبند میں دارلوم کا پتلا بنا کر انہوں نے دیوبند کے تھانے کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے کچہری کے سامنے انہوں نے پھونکا ہے جس دارلوم نے ہندوستان کو آزادی دلائی یہ دارلوم نہ ہوتا میرے رب کی قسم ہندوستان آزاد نہ ہو چکا ہوتا میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر شبان المکرم کا بہنا رمضان کے اثرات اپنی میں قسم کھا کر کہتا ہوں احتکاف رمضان کے اثرات میرے جسم میں باقی ہیں ان اثرات کی صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہو یہ اپنی خبر آپ کھود رہے ہیں اپنی موت کو بلا رہے ہیں اپنی تباہی بربادی کو بلا رہے ہیں اور یہ دارلوم کہہ رہا ہے نوجوانوں تم ہجڑے ہو چکے ہو مسلمانوں تم مزدل ہو چکے ہو جورو کی غلام ہو چکے ہو اولاد کا پیشاب و پاخانہ چاٹنے والے اور مانو غلام کے حریث بن چکے ہو آج آج مشتک آ چکی ہے آج مشتک آ چکی ہے بگڑے گا تو کچھ نہیں دارلوم دیوبند کے پہلے محتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت مولانا نانوت بھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب محتمین بنانے گئے کیا سمجھتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں نا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دارلوم کا پتلا انہوں نے نہیں جلایا انہوں نے گجرات کا فساد بپا کر کے دیکھا انہوں نے مالیگاؤں کا فساد بپا کر کے دیکھا انہوں نے بھیونڈی کا مراد آباد کا فساد بپا کر کے دیکھا انہوں نے کرناٹک میں منگلور میں اور پھر جو ہے آندھرا کے اندر حیدرآباد میں فساد بپا کر کر دیکھا انہوں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ انتخاب لینے کے لیے ان ظالموں کے دلوں میں ایک اسکیم ڈالی کہا کہ دارلوم کو ہاتھ لگاؤ دارلوم جس نے ہاتھ لگایا اس کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ بچ نہیں پایا ہے حضرت مولانا قاسم ناند رحمت اللہ علیہ جب دارلوم کا مدرسہ شروع ہوا حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ کو لے جا کر کہا کہ حضرت یہ مسند احتمام ہے یہ پرنسپال کی گدی ہے آپ سوالیے رونے لگے کہنے لگے مجھے علی بھی نہیں آتا با بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا اتنے بڑے ادارے کا پرنسپال سوچئے تو صحیح سوچیے جی تو صحیح ایک بڑی بنگلور یونیورسٹی اور میسور یونیورسٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے پرنسپل بنایا جا رہا ہے اور اس کو پڑھنا لکھنا نہ آئے اے بی سی ڈی نہ آئے قاسم نانود بھی بے وقوف ہے الحاظ قاسم نانوت بھی دارلوم کی حقیقت کو نہیں جانتا کچھ ساخی کوسر نے رکھی میخانے کی بنیاد یا آخان نے یہاں بنیاد رکھی اور یہ بنیاد کا خاکہ قاسم ناند بھی کے خواب کے اندر بشارت کی شکل میں آیا تھا وہ جان جانتا تھا کہ دارلوم کیا ہے کہا مجھے علیب بھی نہیں آتا با بھی نہیں آتا تا بھی نہیں آتا مجھے کتاب نہیں آتی اتنے بڑے ادارے کا حضرت مولانا قاضی نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارلوم ایک الہامی ادارہ ہے اور اسے چلانے کے لیے علم کی نہیں اہل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے اہل اللہ اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے دارلوم دیوبند کا پہلا محتمی ان پڑھ امی اہل اللہ تھا اللہ والا تھا اس کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اس نے اپنے مخالفوں کو معاف نہیں کیا دشمنوں کو معاف نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کسی نے کسی نے رات کو رویا ہے کسی نے تڑپا ہے کسی نے بلکا ہے کسی نے اللہ سے مدد مانگی ہے تب انہوں نے دارلوم کے پتلے کو جھونکا ہے آگ کے اندر انہوں نے موت کو بلایا ہے انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی کو بلایا ہے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے یہ تباہ ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں یہ ہمارے حوصلے پست ہونے نہیں ہمارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے دارلوم کی در و دیواری پر آگ لگائی ہے انہوں نے کبھی خنزیر کو بھیج کر دیکھا دیکھا کلام پاک کے اور آنکھ کو پھاڑ کر دیکھا دارلوم کے طالب علم کو چلتی ٹرین سے دھکا دے کر دیکھا دارلوم کے خلاف انہوں نے ایجنڈا تیار کر کر دیکھا کچھ نہیں ہوا تو اب آخری ہتھیار انہوں نے یہ کیا کہ عدالت اور کچہری کے سامنے انہوں نے دارلوم کا پتلا بنا کر جو چلایا مبارک ہو کہ تم نے ہماری دعاؤں کو آمین کہہ دیا تم نے اپنی تباہی کو مول لیا تم نے اپنی بربادی کو مول لیا دارلوم چندوں پر چلنے والا اور لوگوں کی ملکیت پر اور فاقوں پر اور لوگوں کے پیسوں پر جیبوں پر چلنے والا ادارہ نہیں دارلوم خدا کی مدد اور خدا کی نصرت اور خدا کی حمیت پر چلنے والا ادارہ ہے اور جسے ہاتھ لگائے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا انار کے درخت جس نے ہاتھ لگایا وہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا اب انار کا پھل آیا ہے اگر کوئی اس پھل پر ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کافر اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے گا انہوں نے اپنی بربادی اور تباہی کو مولا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی شانوں میں ایک شاد اللہ نے علماء کو پیدا کیا مجاہدین کو پیدا کیا اللہ نے مدرسین کو پیدا کیا اللہ نے معلمین کو پیدا کیا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعون ہے اور آپ کی شان مبارکہ ہیں ان شانوں میں سے ایک شان ہے دارلوم دیوبند یہ شان ہے علماء یہ شان ہے ائمہ یہ شان ہے معلذینی یہ شان ہے خطبہ یہ شان ہے مدارس رویہ مکاتب ایک برقع دوسرے کو گری ہوئی اگر برا دیکھنا ہے فلم انڈسٹری کو برا کہو اگر تمہیں گالیاں دینا ہے کیبل کو گالیاں دو شراب پینے والے کو گالیاں دو گاڑیاں بلانے والے کو گالیاں دو حرام کاری کرنے ارے ان کے بارے میں کھلی چھوٹ ہے اخبار میں کوئی کسی سیاستدان کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے کوئی تنظیم کسی کو برا کہتی ہوئی نظر آتی ہے سب ہاتھ ملاتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے توغرا دیتے ہوئے ہمت افزائی کرتے ہوئے پھول مالا پہناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور لڑتے کہاں ہیں مسلمان مسلمان مسجدوں میں لڑتے ہیں مکاتب میں لڑتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد تعین صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جو انگریز نے اس ہندوستان کے اندر ایشیا کے اندر جو کتنا بپا کیا حق نہ حق کے نام پر حدیث خبی اور ضعیف کے نام پر اور رفع دین ادب رفع دین سری جہری آبین کے نام پر کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر بڑے جھگڑے اس قسم کے جھگڑے اخباروں کے اندر آتے ہیں ہر آئے دن آتے ہیں کبھی مدھیہ پردیش کے اندر کہ جماعت والوں کا بریلوی والوں کا مسجد پر پتھراؤ ہوا اور پولیس والے جوتوں سمیت مسجد کے اندر گئے ہم ہدایت دینے والے ہم لوگوں کو اللہ کی قرآن کی تعلیم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بانٹنے والے آج ایک چمارا کر مسجد میں ہمارے مکتب فکر کا فیصلہ کرے بنگلور کی ایک مسجد کے اندر تفسیر کو لے کر کہ ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ فجر کے بعد تفسیر ہوگی اور ایک طبقہ کہہ رہا تھا فضائل اعمال ہوگی یہی پر کیا بینسن ٹاؤن ہے کہاں شاید اس علاقے کے اندر مسجد کا سلطان صاحب تھے ذمہ دار وہ ذمہ دار انتقال ہو کر چلے بھی گئے غالباً انہی کے زمانے میں اختلاف ہے پکی خبر ہے وہاں مفتی خلیل صاحب امام تھے دارالعلوم دیوبند کے حضرت قاری شفیق صاحب کے پرزند ارجمن انہوں نے واقعہ بیان کیا گہرے روابط سے تبلیغ کی فضائل اعمال کو لے کر تفسیر کو لے کر پولیس نے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی اپلیکیشن مجھے دو میں غور و فکر کروں گا اور تمہیں پندرہ دن میں میں اتنا سناؤں گا کہ فضائل اعمال پڑھنا چاہیے یا قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے یہ ہمارے اعمال ہیں ہمارے مسجدوں کے امور یہ چمار حل کریں گے جو ہماری عورتوں کی عصمت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہمارے نوجوانوں کو مادر ذات برہنا کر کر منہ پر پیشاب کر کر کہنے والے کہ رام کا نام لو اور دیوی دیوتاؤں کا نام لو نبی کو گالیاں دو سلمانوں کیا ہو گیا بہت تنازع تم فتف چلو وط ہی ہو تم پس دیکھو مان لو بدت سے باز آ جاؤ کرنے کے کام بہت ہیں داڑھی رکھنے کا کام ہے مسواک کرنے کا کام ہے اذان دینے کا کام ہے مسجد میں نماز کا کام ہے مدرسے کرنے کے کام بہت ہیں اب لے کر بیٹھ گئے کبھی یہاں کے امیر شریعت نے پریس کانفرنس نہیں بلائی کے ساتھ مسلمان عورتیں جو ہے سنگا کے اندر مبتلا ہو کر خودکشیاں کر کیا نہیں جانتے سنگا تنظیم کے اندر ہماری غریب عورتیں بیوہ عورتیں یتیم مسکین عورتیں ملوث ہیں اور جب دے نہیں پاتی عصمت و آبرو کی بات آتی ہے کتنے ہیں جو عصمتوں کا سودا کرنے والے اور کتنے ہیں عصمتوں کے خاطر جان کا سودا کرنے والے لیکن کبھی پریس کانفرنس سنگا کے بارے میں نہیں بلائی گئی ٹینی روڈ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو عربی کالج کے پڑوس کا علا بوند بوند پانی کے لیے رمضان المبارک میں ترس رہے ہیں کارپوریشن کی توجہ نہیں منسٹروں کی توجہ نہیں حکومت کی توجہ نہیں ووٹ برابر ان علاقوں سے جاتا ہے کبھی اس کی پریس کانفرنس کی زحمت امیر شریعت صاحب کو نہیں ہوئی ان مسلمان علاقوں کے اندر بیماریاں پنپ رہی ہیں جہالت آ رہی ہے چوری ڈکیتی اچک پنے کے کیس یہاں پر رابری کے کیس پنپ رہے ہیں جہالت آئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کچھ علماء کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ دارلوم کے دیوانے کھڑے ہوتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یا ان علماء کو جو دیوبند کے دیوانے اور فرزانے ہیں کوئی فرق نہیں کہتا ہوں کیا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھے اخبار کے اندر آج تک سود کے متعلق آج تک سنگا کے متعلق آج تک ہندوتوا کے متعلق آج تک جن سنگیوں کے متعلق آج تک جیل کے اندر محسور اور مظلوم مسلمانوں کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی آئی عید کے بعد مسافہ کرنا سنت بھی کر سکتے ہیں عید کے بعد یہی ہے مسئلہ ان کا تم پتب شلو یا تو سنت پر عمل کرنے دو یا بدت پر قابو پاؤ یا نہیں تو خاموش رہو یہ الٹا معاملہ کیا ہے یہ الٹا معاملہ یہ امت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا یہ معاملہ عدالتوں تک جائے گا یہ معاملہ تھانوں تک جائے گا مسلمان ذلیل ہوگا مسلمان شرمندہ ہوگا اور وہی ہوگا جس کو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا دو فرقے جھگڑنے لگے کہا آمین بسر اور آمین بل وہ کہنے لگے آمین آہستہ وہ کہنے لگا آمین زور سے کئی دنوں تک مقدمہ چلا جج انگریز کا دونوں طرف کے اس نے جو ہے دلیلوں کو سنا اور کہا کہ فیصلہ ہم کل سنائیں گے دونوں فریق مطمئن کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو چنانچہ جب دوسرا دن آیا اور فیصلے کا وقت ہوا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب جج صاحب کیا فیصلہ سنائیں گے اس نے کہا کہ حدیث میں آمین بھی سر کا بھی ثبوت ہے یعنی آہستہ آمین کہنے کا اور حدیث میں آمین بل جہر یعنی زور سے آہستہ آمین کہنے کا اور تم جو جگڑ رہے ہو یہ آمین بھی شر ہے تم دونوں کے ذمہ داروں کو میں تین مہینے کی سزا دیتا ہوں تم آمین بھی شر لے کر آئے ہو سر کہنے والا سر آمین کہتا رہے جہر کہنے والا جہر کہتا رہے یہ شر کا آمین کہاں سے آ گیا آج اسلام کی کچھ چیزوں کو لے کر مسلمان شر پھیلاتے ہیں شر کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے مسلمانوں کی تنظیم میں نہیں ہے اور حالات اس بات کی اجازت دے بھی نہیں رہے ہیں میں نے بتایا یہ جو ماڈرن زندگی ہے اسلام کو چھوڑیں گے مسلمان بھاگے گا کہاں یا تو داڑھی رکھے گا صدیق فاروق کے طریقے پر یا داڑھی مڑائے گا چواروں کے طریقے پر یا تو اسلامی لباس پہنے گا جنید بغدادی اور خواجہ اجمیری کے طریقے پر یا لباس پہنے گا چماروں کے طریقے پر رنڈیوں کے طریقے پر زانیوں کے طریقے پر لباس تو پہننا پڑے گا چہرہ رکھنا پڑے گا یا تو جنتی یا تو جہنمی اور میں رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم دین کا دامن چھوڑو گے آخا کا دامن چھوڑو گے مکے مدینے سے ناتا توڑو گے وہ تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے ایک چیز جو اور علماء کے بیانات میں سننے میں کم ملتی ہے لیکن یہاں کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے آج اس کا جیتا جاگتا ثبوت مل گیا ایک چیز ہم برسوں سے کہتے آئے ہیں لیکن آپ کو جمعہ میں کسی اور کے خطبے میں اور سیرت کے بیان میں کسی اور مقرر میں سے یہ جملہ بہت کم نادر اور شاد و نادر سننے کو ملتا ہے جورو کے غلام کے بارے میں جورو کی غلامی ایک ایسی بیماری کہ بیمار کو خود اس بیماری کا پتہ نہیں اور اس میں جتنا بیمار مبتلا ہوتا ہے اپنے آپ کو جتنا شافی مطلق اور شفا کامل کا حامل سمجھتا ہے دنیا کا کوئی بیمار نہیں سمجھتا اب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بالی ووڈ کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے اسے ہندوستان کے اندر ایک تقریب منعقد کی گئی اور وہ تقریب کا عنوان تھا کہ بالی ووڈ یعنی فلموں میں کام کرنے والے زانی اور فلموں میں کام کرنے والے شرابی اور فلموں میں کام کرنے والے بدکار میں نے بتایا تھا کہ آخا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہنر عیب بن جائے گا عیب ہنر بن جائے گا خیر شر بن جائے گا اور شر خیر بن جائے گا لوگوں سے تمیزیں اٹھ جائیں گی یہ علماء کے کچھ بول ہیں قرآن و حدیث کے کچھ جملے ہیں یہ نبی کا دامن ہے یہ مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ سے یہ کچھ کمزور رشتہ ہے جو آج بھی بتا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ برائی ہے اور یہ عیب ہے کتنے مسلمان اس بلا کے اندر مبتلا ہیں ٹی وی کے اندر ایک سیریل آ رہا ہے پتی پتنی اور وہ اس کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عورت کے تلوے چاٹے جائیں عورت کے کپڑے دھوئے جائے بچے کا پیشاب صاف کیا جائے بچے کا پاخانہ نیپکن بدلا جائے بچوں کو اٹھاتے ہیں مرد سماج پر سوسائٹی پر یہ سیریل دیکھنے والے اور یہ سیریل دیکھنے والی بہویں عورتیں بیٹیاں اور بیویوں پر کیا تاثیر پڑے گی ایک مرتبہ کبھی ان کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ شوہر مجادی خدا ہوتا ہے شوہر کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی شوہر کی کامیابی میں زندگی کامیاب شوہر کی مال کی شوہر کی عزت کی شوہر کی عصمت کی شوہر کی گھر کی یہ امین ہے کہیں آپ بتا دے میں نے وہاں کہا کہ یہ سب میں قاتل ہے یہ ٹی وی یہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا بچوں کی پرورش کے تعلق سے یہ سیریل شروع کیا گیا ایکٹر زانیوں کو لیا گیا اور تمام ایکٹرز جو مرد ہیں میل ہیں بچوں کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں سہلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں گھمانے لے جاتے ہیں اب یہ نوجوان دیکھے گا اور جمعہ میں ایک مرتبہ سات دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں ایک چکر لگایا چلو ذرا جو ہے سخت بیان سن لیں اب چورو کا گلا ہر اس کا کام ہے اس کی ڈیوٹی ہے بولنے کی یہ لوگ بے وقوف ہیں کتنے مانے ہوئے ستارے ہیں وہ اسٹار ہیں اندھیرے ہیں وہ تاریخی اور ظلمت ہے قبر کی اور یہ سڑان ہے جہنم کی اب لفظ نکالتا یہ اسٹار ہیں یہ اسٹار ہیں یہ ستارے ہیں اب اب ان کی بات نہیں مانے گا تو مولوی کی بات یہ مانے گا ابھی ایک حال کے اندر بالی ووڈ کی ایک تقریب منعقد کی گئی وہ مختلف قسم کے اوارڈ ڈاکوؤں میں بہترین ڈاکو کا اور عزت کے لٹیروں میں بہترین عزت کا لٹیرا کون ہے سیکسی سیکسی ہیرو ہیرو میں کون کپڑے کم پہننے میں سب سے بہترین ہیروئن کون اور جھوٹ بولنے میں یہی اوارڈ لکس والا پیرن لولی والا ان کو جو ہے اپنے کاروبار کی تشہیر کرنا ہوتا ہے ان وہ جانتے ہیں کہ ان کتوں کے پیچھے ان سوروں کے پیچھے اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق لگی ہوئی ہے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ٹکٹ رشوت میں لے کر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیا اوارڈ ہے کہ بھائی جی، کون جو ہے پیار زیادہ کرتا ہے کون بسترے کو گیلا زیادہ کرتا ہے کون ایکٹنگ کے اندر جھوٹ زیادہ ایکٹنگ کیا بتاؤ جی کرتے کرتے کرتے کرتے ان کے عقلوں پر پردہ پڑا نہیں پڑا حالیہ دنوں میں پچھلے ہفتے ہندوستان کے اندر ایک تقریب منعقد کی گئی اس تقریب کا عنوان تھا کہ جورو کے غلاموں میں بہترین جورو کا غلام خوش ہو جاؤ مبارکباد ہے جورو کے جو غلام ہیں تمہارا رشتہ اب ہالی ووڈ کے بادشاہ سے مل گیا ہے شاہ رخ خان ہے جس کا نام نہیں لینا چاہیے مجبوراً میں لے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ سارے عالم کے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جس کو ستارے کہا جاتا ہے ان کو ان کی پتنیوں کو اور بیویوں کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے ایک کوشچن آنسر رکھے گئے دس دس سوالات اور ان کو ان کے جوابات دینے تھے اور پھر بیوی کے سامنے ان کو کچھ سلوک کرنا تھا کچھ معاملہ کرنا تھا ایگزامینیشن لیا گیا ماشاءاللہ مبارک ہو جو روح غلاموں کہ تمہارا رشتہ مکے مدینے سے نہ صحیح اور تمہارا رشتہ خواجہ اجمیری اور جنید بغدادی سے نہ صحیح بالی ہود کے بابا شاہ جسے کہا جاتا ہے شاہ رخ خان کو بہترین جورو کے غلام کا اوارڈ دیا گیا یہی جورو کا غلام امریکہ کے ایئرپورٹ کے اندر پتا پانی ہو گیا تھا امیگریشن کے اندر جب اس کو چیک کیا جا رہا تھا اور فون ہاتھ سے چھینا جا رہا تھا تو ہندوستان میں آ کر اس نے کہا کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو کہ خدا زندگی کے اندر یہ کھڑی دوبارہ نہ ڈالا ہے یہ جورو کے غلاموں کا انجام ہوتا ہے تو جو چیز عیب تھی اب اس چیز کو ہنر بنا دیا گیا اب اس کا میڈل دیا جا رہا ہے اب اس کا انعام دیا جا رہا ہے اور جس نے اس تقریب کو دیکھا ہوگا اخباروں میں جس نے پڑھا ہوگا سیریل کے اندر جس نے دیکھا اور سنا ہوگا تو اس کے دل کے اندر جذبہ ہوگا کہ اوارڈ مل رہا ہے میڈل مل رہا ہے میں تو صرف جوتیاں پہناتا تھا اب تو زبان سے جیب سے بھی چاٹنا چاہیے اب تو کپڑے دھو رہا تھا اب تو حیض و نفاق کے کپڑے بھی میں اپنے ہاتھ سے صاف یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے میں آپ کو بتاؤں بتاؤں آپ کو مسلمان جب پاکستان جیتتا ہے کچھ مسلمان میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کی میچ ہو شرعی نقطۂ نظر سے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے میں کسی اور وقت بتاؤں گا لیکن ٹنڈی ٹنڈی کی جو میچ یا جو حالیہ میچ ہوئی جو ایک بڑے کپ کے لیے کھیلی جا رہی تھی تو جب پہلی میچ ہوئی دسہرے کا دن تھا ہندوستان پاکستان کا پہلا مقابلہ تھا کوئی فائنل میڈل والا کپ والا مقابلہ نہیں تھا پورے عالم کے اندر ایک جنگ تھی پورے عالم کے اندر ایک آگ سلگی ہوئی تھی یہ میڈیا اور یہ میڈیا کی ذہنیت اور یہود و نصارہ کا اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے رویہ پاکستان کی ٹیم جائے بھاڑ میں ہندوستان کی ٹیم جائے بھاڑ میں کرکٹ کو لگے آگ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے کھیل کی شریح حیثیت اور کرکٹ کا شرعی مقام مستقل کو لوان آپ سنیے گا اس میں اٹھا کر کہ کرکٹ یورپی ممالک کے اندر نہیں کھیلا جاتا کرکٹ کی ایجاد کب ہوئی کرکٹ سے کیا تباہی آئی بربادی آئی ہم یہ نہیں کہتے میڈیا کی ذہنیت اسلام مسلمان دشمنی کی عکاسی کا آپ نمونہ دیکھیں کہ اس میچ کے وقت جب ہندوستان پاکستان کی تھی تو ہندوستان کے کپتان کو رام کی شکل دے کر ہاتھ میں تیر دے کر اس کی فوٹو کو پیچھے سے دکھایا جا رہا تھا اور پاکستان کے کپتان کو راون کی شکل دے کر اور اس کی لنکا میں آگ لگتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا کسی مسلمان نے احتجاج کھیل جائے بھاڑ میں پاکستان ہندوستان کی ٹیمیں تباہ و برباد ہو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں لیکن یہ کیا کیا تم نے کون حق دیا کہ کسی کپتان کو راون کی شکل دی جائے اور کسی کپتان کو رام کی شکل دی جائے اور کسی ملک کی تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگی جائیں اور کسی ملک کے کامیابی کے لیے منت مرادی کی جائیں اور جوا لگایا سٹا لگایا جائے یہ تھا پہلی میچ کا حال خدا کا کرلا یہ ہوا کہ ہندوستان کی ٹیم شکست کھا گئی اب ہندوستان کی ٹیم کو مقابلے میں آنے کے لیے ایک وہ وقت آ گیا کہ پاکستان کو جیتنا ضروری تھا کسی اور ملک کے مقابلے میں تو جس ملک نے پاکستان کے کپتان کو راون بنا کر پیش کیا اب وہ ملک اس کو رحیم بنا کر پیش کر کر دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم منتیں سماجتیں کر رہا ہے اس کی کامیابی کی تم دعا کرو اور کہو منتیں مانگو سماجتیں مانگو کہ پاکستان اس لیے مقصد نہ پاکستان کی جیت ہے مقصد نہ پاکستان کی آ رہے مقصد نہ ان داڑی والوں کی بلے بازی ہے نہ ان کا جو ہے وکٹوں کا لینا ہے نہ ان کا جو ہے بولنگ کرنا ہے مقصد کسی اسلام کے نام لیواؤں کو ذلیل کرنا ہے تباہ کرنا ہے اور اس کے مقابل راون کا شکل دے کر اور راون کا حلیہ دے کر مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کی ایک پیشی گوئی کرنا ہے کھیل کے میدان میں جاؤ تو مسلمانوں کو رسوائی ہے سیاست کے میدان میں جاؤ تو مسلمانوں کو رسوائی ہے فلم انڈسٹری کے اندر جاؤ کوئی مقام نہیں ہے ارے مکہ کا حرم بلا رہا ہے مدینے کا روزہ بلا رہا ہے اور تو بھاگ رہا ہے دنیا کے کتوں کی طرف امریکہ کی طرف خوش کو خوش کرنے کے چکر میں ٹونی بلیر کو خوش کرنے کے چکر میں اور پھر لڑتا ہے جوہر دکھاتا ہے طاقت دکھاتا ہے اپنی قوت دکھاتا ہے مسلمان تو مسلمان کے خلاف دکھاتا ہے کہ دیکھ میں تیرے وقت کے فکر کے خلاف تیرے مسلک کے خلاف اللہ نے مجھ میں کتنی طاقت دی ہے مجھ میں کتنی قوت دی ہے مسلمانوں یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے اختلافات کرنے کا وقت نہیں ہے وہ ان تنازع تم بتف چلو وہ ہماری حکم میرے اللہ نے کہا کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو ہوا تمہاری زمین سے اکھڑ جائے گی اور بظاہر جتنا اسلام پر حملہ کرے اور بظاہر جتنا مسلمانوں پر حملہ کرے جتنا قرآن پر حملہ کریں جتنا دین پر حملہ کریں ایک بات مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا نور اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کی شما کو گل کر دیں یہ چاہتے ہیں اسلام کے موم بتی کو بھوک بجا دے اسلام کے سورج کی روشنی کو اسلام کی چاند کی چاندنی کی کرنوں کو چھین لے اللہ واللہ اللہ مدیم ہی ولو کری ہلکا فرون وقتی طور پر فیرون تو غالب آ سکتا ہے وقتی طور پر قارون سر اٹھا سکتا ہے وقتی طور پر نمرود اکڑ کر چل سکتا ہے میرے رب نے کہا واللہ متم مدین ہی اللہ اس روشنی کو مکمل کر کر کے رہے گا لیکن اس روشنی کو دیکھنے کے لیے چاہیے چاہیے ایک اللہ والے تھے اور کسی ملحد کے ساتھ سفر کر رہے تھے ملحد کون جو اللہ کا انکار کرے اللہ کے نبی کا انکار کرے اور دین کا انکار کرے وہ اس کو ملحد کہتے ہیں اور یہ اللہ والے مواحد تھے جا رہے تھے دونوں ہم سفر ہو گئے اللہ والے بھی اور دین و اسلام اللہ نبی کے دشمن بھی ایک دین پر عمل پیرا ایک دین کا منکر ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کا منکر ایک نبی کو ماننے والا ایک نبی کا منکر ہو گئے جا رہے ہیں ہیں جا رہے توشا ان کا توشا ان کا توشا ان کا توشا ان کا جاتے جاتے توشا ختم ہو گئے دونوں کے توشے اب دونوں حیران پریشان تو اس کے بعد کہنے لگے اب وہ جو ملحد تھا اس نے جو ہے اپنا بافا پھینکا اپنا پتہ پھینکا اور کہنے لگا ارے تم اللہ کو مانتے ہو انکار تو میں ہی کرتا ہوں اگر اللہ ہے تو میں نے کہا نا کہ مدعی کو دلیل دینی پڑتی ہے مدعی سے ثبوت مانگا جاتا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ ہے تو ایک کام کرو اللہ سے کہو کہ توشا بھیجے ہمارے کھانے کے لیے اب اللہ والے پریشان ہوئے کہ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے اب یہاں کیا کیا جائے پھر بھی رات میں اٹھے تحجد پڑی اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی اے رب کائنات تیرا نظام تو نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کی دعا پر تو توشا بھیج دے یہاں کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے کاروبار کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اے رب کائنات یہ الاسباب ہے لیکن رب کریم یہاں پر ایک ملحد کا ایک موحد سے مقابلہ ہے اے رب میری لاج رکھ لے تو توشا بھیج دے یہ اسباب کے خلاف ہے دنیا کے وصول کے خلاف ہے لیکن اس ملحد کے سامنے میری عزت رکھ لے صبح میں ناشتے میں دونوں بیٹھے آسمان سے دسترخوان آیا بہترین قسم کی روٹیاں پایا خشکا خرما جو چاہیے تھا دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور کھانے کے بعد پھر اس کو رکھ لیا آگے کے لیے چلتے بنے چلتے بنے اور جب گئے تو ظاہر سی بات ہے توشا تو ختم ہونا ہے توشا ختم ہو گیا اب جب توشا ختم ہو گیا اس اللہ والے نے اس آدمی کو مجبور کر کر دین کی طرف آنے کے لیے اس سے کہا پتہ پھینکا کہ بھائی میں نے تو اپنے دعوے کو مکمل کر دیا اب تم اپنی طاقت اور قوت سے توشا بگاؤ تو کہا کہ ٹھیک ہے رات میں اس نے پتا نہیں کیا کیا دوسرے دن جب دسترخوان بچا یہ یہ تو ملحد تھا اللہ کا دشمن تھا اللہ کے نبی کا دشمن تھا مسلمانوں کا دشمن تھا دسترخوان کے اندر دیکھا تو موحد نے جو دسترخوان بچھایا وہ ایک قسم کا کھانا تھا اور ملحد نے جو دسترخوان بچایا آسمان سے جو منگایا اس میں دس قسم کے کھانے تھے اب ان کی تو ہوا خراب ہو گئی حواس ہو گئے اب کیا کھاتے شرمندگی سے تو ملحد کہہ رہے کھاؤ صاحب کہاں ہی کھایا نہیں جاتا نہیں تم کھاؤ بھائی تمہیں کچھ خبری سناؤں گا اب یہ دل دل میں اللہ سے جو کہنے لگے اے اللہ میں نے کہا تھا کہ تو عید لاج رکھ لینا اور اس ملحد کو شرمندہ کر دینا آپ نے وقتی طور پر لاش تو رکھ لی لیکن آپ نے اس ملحد کو ڈبل توشا دس قسم کے کھانے دے کر مجھے شرمندہ کر دیا یہ کیا کر دیا رونے لگے گڑ گڑانے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ملحد کو دس قسم کے کھانے دے دیے اور موحد کو اللہ نے ایک قسم کا کھانا دیا لیکن کامیابی تو موحد ہی کی ہے آج حکومت میں پولیس کا ڈنڈا آج حکومت کے اندر ملٹری کا آج حکومت کے اندر عدالتوں میں پکڑ آج supreme court high court civil court یہ سب کافروں کے قبضے میں ہیں لیکن اللہ کہتا ہے واللہ اللہ نوری ہی اللہ کا اپنی روشنی کو مکمل کرنے والا ہے آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے کہ ملحد کا دسترخوان کچھ اور ہے آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے کہ موحد کا دسترخوان کچھ اور ہے موحد اور ملحد کے دسترخوان میں کیا فرق ہے ان ہم اس کو اگلی جمعہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین باقی الحمدللہ